حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس اٹک رہا تھا اس وقت آپ نے سب سے زیادہ یہ وصیت کی نماز اور تمہارے مملوک سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستانوے